پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا آزاد دیجیے